معاویہ بن عمروں نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق فضاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار سردی میں صبح سویرے ہی خندق کھود رہے ہیں ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام دیتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھا تو دعا کی اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ننانوے